حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے لوگوں کو سنا کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آپ کو خوب نظر بھر کر دیکھتی رہی پھر میرے ابا ان کے قریب ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک درہ تھا جیسے کہ مکتب کے معلم کے پاس ہوتا ہے میں نے بدمیوں کو اور لوگوں کو سنا جو کہہ رہے تھے تب تب چلتے ہوئے پاؤں پڑنے کی آواز تب تب یا کوڑا مارنے کی آواز میرے ابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ کے قدم پکڑ لیے اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ کے پاس کھڑے رہے اور آپ کے ارشادات سنے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی تو میں بوانا کے سرے پر گھاٹی میں کئی بکریاں ذبح کروں گا راوی کہتا ہے غالباً اس یعنی میمونہ نے پچاس کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا وہاں کوئی بت تھا کہا نہیں آپ نے فرمایا جو نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے اسے پورا کر چنانچہ میرے ابا نے بکریوں کو جمع کیا اور انہیں ذبح کرنے لگے تو ان میں سے ایک بکری بھاگ گئی تو وہ اسے ڈھونڈنے نکلے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ مجھ سے میری نظر پوری کروا دے چنانچہ انہوں نے اسے پا لیا اور پھر زبا کر دیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو چودہ